يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اے لوگو زمین میں جتنی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے جب یہ بیان ہو چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی اکیلا روزی دینے والا ہے اور اسی نے انسانوں کے لیے زمین پر موجود ہر حلال اور طیب یعنی جو فی نفس ہی لذیذ ہو اور جسم و عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہو کو مباح قرار دیا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور جاہلیت والے کئی قسم کے جانوروں کو بتوں کی طرف مختلف انداز میں منسوب کرتے اور ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے اس کی تفصیل سرمایدہ آیت 103 میں آئے گی اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے مقصود شیطان سے نفرت دلانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو انما من اصحاب کہ شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے سو تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو وہ تو محض اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ آتش دوزخ میں پڑھیں الفاتر آیت چھ